مرحبا آئے مو کل کو شا مرحبا میرے گا جتراوا مرحبا ہاپا چار تنے تنی ڈورے کی ڈورے میں دل پہ چار تنے تنی کے ڈورے پہ ہوا آج کے رات ہے ڈور پہ آج کے رات چاندنی میں ہے ڈو بے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈو بے ہوئے دو جہاں کون چل چل بانو ماں آج کی رات ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا نوری میں ہے میں دل پہ چاچا سر ترنی نور چا در ترنی نور کے نور ہوا آج کی ہاتھ ہے دنی میں ہے بے ہوئے دو جہاں چادنی ہے ڈو ہوئے چل چل ماما آج کی رات ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو در دے دے اور ہوس نظر مانگ لو حاضر دے دے اور ہوس نظر مانگ لو سبز گو بد کے ساتھ میں گھر مانگ لو سبز گو بد کے ساتھ میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے بولو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا مرحبا شاہ جو کپریا مرحبا مرحبا شاہ جو ہا مرحبا مرحبا یا پے خود مرے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بر مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا پا ہر ہر ہر ہر ہر ار ہبا امدے پستا بر ہبارے ہبا امدے پستا ربا ارے ہبا احمد مجتبا ارے ہر بار ارے ہبا احمد مجتبا ارے ہبا شفارا ہر ہر با ہر ہر با تب لمبیا بر محفل پہ چا کر تنی نور کی دوری محفل پہ چا کر تنی نور کی نور پیدا ہوا آج کی رات ہے چاچنی بے گئے ڈو بے ہوئے دو جگہ چاچنی بے گئے ڈو کی رات ہے مرحبا مرحبا مر ہر ہابا مر ہر ہر ہر سرکار کام آما پور نو رو آم

کس شہنشاہے والا کی آمد آمد ہے کس کس شہنشاہے والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا تا مرحبا مکی مرحبا مدن مدن یہ آج کا ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما یہ شادی عرش کیوں چوما زمین کو لگے آسمان کیوں چوما یہ کس کس ہے مرحبا سرکار مدینہ کی آمد کی آمد آمد ہے سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے مر ہر راؤ ایسے ہے اتنے گرو ایسے ہے اور یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگا رے آئے ہے کس کس شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا تاتا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جو جو رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو جو رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں کس کے شہر شاہ والا کی ہے آقا مرحبا مرہبا مد منگ مرہ تم کا چرچا اپنے دل چمچا کا چنگا تالا سالال ابھی کا چنگا تالا سالال ابھی کا چنگا گھر گھر میں لہرا پکارو جا رسول سہارا کا چمچا ستارا رام دیش ہے ہے رام ملا کے دل سال پے ہرا کے سالوا سالا سال بر اہنوا سالا سال اہنوا سال سال آنوا سالا سال اہنوا سالا سال آنوا سالا سال پر نور ہے زمانہ صبح شب بھائی پر نور ہے زمانہ صبح شب بھائی پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب گا شادی رچی بو ہے بستے ہیں شادی آنے شادی رچی بوے ہے بستے ہیں شادی آنے دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا ہے شب بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو اتو بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو ہے عرش تک یہ شورا ہے چلو تم شا پہ بیلوا ہے شب شب چلوا چلوا چلوا ہے حق حق کا کا سایہ خدا کا سایہ سایہ خدا کا سایہ سایا سایا خدا کا سایا صبح شب ویلا دے تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بے وقت چمکا میرے بے وقت چمکا میرے بے وقت چمکا صبح شب ویلا دے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جا کے پھر گئے ہمارے سوتے نصیب

عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح بدلا پیارے رابی الاول تیری جھلک چھ سچے پیارے رابی الاول تیری جھلک چھ سچے چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا صبح شب ویلا گ روح الہی نے گانا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الہی نے گانا کعبے کی چھت پہ جھنڈا دا ارشوڑا شورا را لاد پاٹا ہے دو جہاں میں تو نے سیا کا پاٹا ہے دو جہاں میں تو نے سیا کا دے دے کا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا ہساسہ بے بیلا گا پاٹا دو جہاں میں تو نے سیا کا بڑا بڑا ہے دو جہاں میں تو نے سیا کا بڑا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہر سے ہر حصہ صبح شب ویلا گل آبینا کے دل روبا اہلا ہوا سالا ہوا ہے حلیمہ مرحبا آقا کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد سرور کی آمد سردار کی آمد دل بر کی آمد دلدار کی آمد نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا کرشی کی آمد مرحبا لوا سہلن مرحبا اہلا و سہلن مرحبا اہلا و سہلن مرحبا اہلا و سہلن مرحبا نوا سال برہ آ ملا کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی آمینہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی مر ہا سال لے اللہ نوا سال مر ہ ولادت کی ولادت عادت ہو گئی مرحبا صلی سے آنا اہل ہوا سال مر اہل ہوا سال سر اہل ہوا سال سال اہل ہوا سال سر اے میرے مشکل کشا اوشا آلو ہے میرے مشکل کشا آہل سال رے ببا کے پیشوا لو سال میں یا رسول اللہ اللہ پکارو یا رسول اللہ بدلیا رحمت کی کل دیا رحمت کی آئی اب مراد دل کی پائی آمد شاہ عرب ہے آقا کی آمد عطا کی آمد مکی کی آمد مغری کی آمد مرحبا عربی کی آمد عرشی کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد پیارے کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد ہر بابا دلدار کی آمد ہر بابا آپ کی آمد ہر بابا دادا کی آمد ہر بابا نور کی آمد ہر بابا رسول اللہ اللہ جب یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ملادت ہم مناتے جائیں گے ان کے آش سور کی شمع جلاتے جائیں گے مچاچ کے یار مچاتے جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا

دو چاہنا سر آ گئے تکو چاہنا دے سردار دی سارے گناہ گارا دی اجب ہو گئی گئے ہر لو گرم نل جھولیا کر لو گرم نل جھولیا کر لو گرم نل جھولیا لند لو گرم نل جھولیا جاؤ رے آ گئے خوشیاں دویلا آ گیا خوشیاں دویلا آ گیا خوشیاں سویلا آ گیا خوشیاں سویلا آ گیا خوشیاں سویلا آ گیا خوشیاں سویلا آ گیا خوشیا سویلا آ گیا خوشیا سویلا آ گیا خوشیا سویلا آ گیا خوشیا سویلا آ گیا خوشیا سویلا گئے رب رنگ پیارے امت دے ہم آ گئے پور دور ہے زمانہ پور ڈور پردہ اٹھا ہے کس کا دیکھو پردہ اٹھا ہے کس کا سوئے بلا تت پردہ اٹھا ہے کس کا سوئے شب دت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح ہے لے کے عظیم مدنی اللہ اللہ اللہ محمد محمد دو جگ کا سر سار آمی دو بہبو دو محمد دو جگ کا سر جان سے پیارا راج چولا جان سے پیارا سرکار مدنی اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ ہوا اللہ آخر سب سوچ جانے دیکھے تو کری اول

نی اللہ اللہ اللہ ہو شر اللہ آج میرے آقا کی بارہویں آ گئی سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور آمد پر نور کی آمد حامد کی آمد مجید کی آمد سرور کی آمد پر نور کی آمد آقا